سب آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم لوگ لے لیتے ہیں ویزا کارڈ یا Mastercard debit card credit card تو ان کا یہ لینا جائز ہے یا نہیں جزاک اللہ خیر سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اس پر کوئی سود وغیرہ کا مسئلہ ہے سود دینا پڑتا ہے تو پھر تو ایسے کارڈ سے بچنا چاہیے اور جہاں سود نہیں دینا پڑتا وہاں کارڈ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں سود اس پر لگتا ہے اس سے ایسے کارڈ سے بچنا چاہیے کیونکہ سود بہرحال ناجائز اور حرام ہے اس کے سائے سے بھی بچنا چاہیے جی سلام underscore three two eight